سے آسمان و زمین بھر جائے اور ان کے سوا جو چیز تو نہ ہی کسی مرتبہ والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفا دے سکتا ہے یعنی صرف تیری رحمت ہے جو فائدہ دے سکتی ہے حکم نے کہا میں نے عبد الرحمان بن ابی لہٰ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے برا بن آزم رسی اللہ صلی اللہ علیہ یعنی رکو اور سرمیان والا بیٹھنے کا وقفہ تقریباً برابر تھے شعبہ نے کہا میں نے اس کا ذکر امر بن مرا سے کیا تو انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمان بن ابی اللہ کو دیکھا ہے ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی وہ سکھا تھے ان کی روایت قابل اعتماد ہے چاہے وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاون